شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرا نے انہوں نے ابو حمزہ سے سنا اور انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے تابع دار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی تابع داری کی ہے آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے تابع داروں کو بھی ہم میں شریک کر دے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری حدیث ثمر تین ہزار سات